محمد بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے قطادہ سے سنا وہ سرارہ بن اوفا سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جب کوئی عورت بلا عذر اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے اس کے صبح کرنے تک اس پر لانت بھیجتے رہتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اڑتیس